السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ابھی آڈیٹنگ کا آغاز ہے اور ہم آغاز میں جو کچھ ڈسکس کر چکے ہیں ابھی تک وہ بڑی جنرل سی باتیں ہیں کہ جس میں ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ what is audit what is the purpose of auditing what is auditing profession in fact and who are the people who can be an auditor اور پھر آڈیٹر رپورٹ کے بارے میں ہم نے بات چیت سیکھی اور پھر ابھی تک ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ آڈیٹنگ اور اکاؤنٹنگ میں فرق کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آڈیٹنگ پروفیشن اور اکاؤنٹنگ پروفیشن میں تعلق کیا ہے اور فرق کیا ہے جب تعلق کی بات کرتے ہیں تو بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ جیسے ہی اکاؤنٹنگ ختم ہوتی ہے آڈیٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر this we have learn very well کہ جو آڈیٹر ہے he must have very good knowledge of accounting as well اگر اس کے پاس اکاؤنٹنگ کا نالج نہیں ہے تو وہ تو آڈیٹنگ کر ہی نہیں سکتا جس طرح اکاؤنٹنگ میں ہم فائنینشیل انفارمیشن پر فوکس کرتے ہیں یعنی کہ اگر فائنینشیل انفارمیشن ہے تو اکاؤنٹنگ کی ضرورت ہے ادروائز اکاؤنٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے آڈیٹنگ میں we focus on financial statements and you know very well کہ financial statement is in fact the outcome of accounting accounting کر کے ہم الٹیمیٹلی جو چیز حاصل کرتے ہیں that is financial statements balance sheet income statement statement of changes in equity cash flow statement and notes اور ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آڈیٹ کیا ہے ہم نے سیکھا کہ آڈیٹ ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامیشن ہے ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ہم نے لاسٹ لیکچر تک اس قسم کی چھوٹی موٹی جنرل باتیں سیکھی تھیں اب ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونے لگے ہیں جب میں بات کر رہا ہوں ٹیکنیکل ہونے لگے ہیں تو اٹ مینس کہ اب ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف آڈیٹنگ کی بات کرنے لگے ہیں یعنی کہ ان رولز اینڈ ریگولیشنس کی بات کرنے لگے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے آڈٹ کرنے کے دوران اب ان میں سب سے پہلے جو میں آج بات کروں گا آپ سے وہ ہیں objectives and general principles governing and audit of financial statements یعنی کہ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ کیا آبجیکٹوس ہیں آڈٹ کے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرنے کے حوالے سے کون کون سے جنرل پرنسپلس ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے first of all objective when audit audit کا آبجیکٹو صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ آڈیٹر کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو انڈیپینڈنٹلی ایگزامن کرنے کے بعد ایک اوپینین فارم کر سکے اور وہ اوپینین کیا ہے کہ these financial statements have been prepared material respects according to the requirements of international financial reporting standards and companies ordinance nineteen eighty four میں دوبارہ بولتا ہوں آپ اس کو اب سلائڈ پر بھی دیکھیں گے objective of an audit is to enable an auditor to express an opinion that financial statements are in all material respect prepared in accordance with the requirements of companies ordinance 1984 eighty four and international financial reporting standards اب جب ہم نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو واقعی انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کے مطابق بنایا ہوگا اور کمپنیز آرڈینینس 1984 کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنایا ہوگا تو ہمارا آڈیٹر ہماری ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہی اوپین فارم کرے گا کہ جی یہ financial statements according to the rules and regulation بنائی گئی ہیں فالو کر رہے ہیں مطلب یہ ایک بنیادی بات ہے جب کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھے جی آڈیٹ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ آڈیٹ ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامیشن ہے جس کے بعد آڈیٹر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اوپینین ایکسپریس کر سکے کیا اوپینین ہے regarding state of the affairs of the entity یعنی کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بتاتی ہیں ان کے بارے میں اور بتانا کیا آڈیٹر نے کہ یہ materially in material respect according to the requirements of the financial reporting standard and companies ordinance بنی ہوئی ہیں ٹھیک اچھا اب یہاں پر آڈٹ جب کروا لیتی ہے کوئی آرگنائزیشن اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا تو ہمیں کیا اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آرگنائزیشن فیوچر میں بڑی وائبل ہوگی کہ فیوچر وائبلٹی اس کی اسٹیبلش ہو جاتی ہے یا آڈٹ کروانے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جی یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے بڑی افیکٹو اور ایفیشنٹلی کام کر رہی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی کریڈیبلٹی ضرور بڑھ جاتی ہے دیکھیے میں نے جو بات کی جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کرواتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بینیفٹ تو ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی یعنی کہ اب ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر مختلف ادارے اعتماد کرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آڈٹ کروانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اینٹی فیوچر وائبلٹی رکھتی ہے یعنی کہ فیوچر میں بہت گرو کرے گی فیوچر میں اس کا بزنس بہت بڑھے گا ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آڈیٹ کروانے سے متعلق آڈیٹ کروایا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا اور آڈیٹر نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ financial statements according to the rules and regulations کی گئی ہیں اور وہ بھی ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ ان آل میٹیریل ریسپیکٹس کہ کسی حوالے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی سکتی ہے اور صرف اور صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بنانے کے حوالے سے آڈیٹر اوپینین پیش کر رہا ہے اور نہ ہی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ جس اینٹی کی یہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اینٹی جس مینجمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے یا اس اینٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی ایفیشنٹلی اور افیکٹولی کام کر رہی ہے ایسا بھی ہرگز نہ سمجھا جائے یہ ٹھیک ہے کر رہی ہوگی لیکن ایسا آڈیٹر نہیں کہتا اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے ٹھیک ہے تو ہمیں آبجیکٹو این آڈیٹ سمجھ آ گیا نیکسٹ بات آتی ہے کہ پرنسپلس گورنگ اینڈ آڈیٹ کیا ہے تو general principles governing and audit تین ہیں نمبر ون پروفیشنل ایتھکس جو کہ ایک آڈیٹر میں موجود ہونا چاہیے number two the auditing should be according to the international standard on auditing and international auditing practicing statements and number three professional skepticism ہم ان میں سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے پروفیشنل ایتھکس کی پروفیشنل ایتھکس اپنے آپ ایتھکس کو اگر لیں تو یہ اخلاقیات کی بات ہونے لگی ہے اور پروفیشنل ایتھکس کا مطلب جو ایک پروفیشنل نے اپنے اندر پیدا کرنے ہوتے ہیں یا جو ایک پروفیشنل میں ہونے چاہیے موجود اخلاقیات قدریں پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں اتنی بات بھی ضرور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ the users of the financial statements in fact don't rely on the management of the entity وہ اگر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس آڈیٹر پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں جو اس مینجمنٹ کی بنائی ہوئی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو آڈیٹ کر رہا ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کریڈیبلٹی کے لیے آڈیٹ کو ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ استعمال ہوتا ہے جو آڈیٹرز کا اوپینین ہے اس کی وجہ سے فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ضرور ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اس آڈیٹر کے اندر موجود کچھ پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو so, ان پروفیشنل ایتھکس میں سب سے پہلا جو ایتھک آپ سمجھیں گے آج وہ ہے independence when you talk about independence تو اٹ مینس کے that auditor is an independent person in a way that auditor is conducting an audit without any influence of the management اور دا ڈائریکٹرس ان ڈائریکٹرس کا اس آڈیٹر پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے وہ کبھی بھی اس آڈیٹر کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ آڈیٹر کسی طور پر اپنے آپ کو ان کا ملازم محسوس کرے گا سمجھ رہے ہیں یہ بات یعنی کہ auditor is an independent person and that auditor will conduct independent examination of the financial statements اس پر کسی بورڈ آف ڈائریکٹرس کا یا مینجمنٹ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ آڈیٹر بایسڈ ہوگا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا انڈیپینڈینس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے integrity when you talk about integrity تو انٹیگریٹی کا مطلب اس کے لٹرل میننگ سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ دیانتداری ایمانداری سچائی صداقت کسی قسم کی کرپشن نہیں اور نہ ہی کسی حوالے سے فراڈ کرنا ایک آڈیٹر کا دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے نہ تو کسی کے کہنے پر وہ جھوٹ بولے گا یا غلط اوپینین دے گا اور نہ ہی کسی لالچ میں آ کر وہ کسی قسم کا غلط اوپینین دے گا اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے اوپینین کا انٹیگریٹی پر بیس کرنا ضروری ہے کسی قسم کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس آڈیٹر کے اندر نیکسٹ بات جو پروفیشنل ایتھکس کے ریفرنس میں ہم دیکھیں گے وہ ہے آبجیکٹیوٹی تو when we talk about objectivity تو آبجیکٹیوٹی مینس کہ the auditor's opinion will be based on the sufficient and appropriate audit evidence only دیکھیں آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس صرف یہ ہی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کہ جب انسان اندازے لگاتا ہے تو اندازوں کے ساتھ وہ مختلف باتیں کرتا ہے ان باتوں میں کسی ایک نقطے پر وہ رکتا نہیں اس کو کہتے ہیں سبجیکٹیوٹی اور جب ہم آبجیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک ہی بات اس مسئلے کا حل ہوتی ہے جیسے آپ آبجیکٹو ٹائپ کوشچنس جب سالو کرتے ہیں تو ان کوشچنس کا ایک ہی آنسر ہوا کرتا ہے اور جب سبجیکٹو ہوتے ہیں آپ کسی کوشچن کا آنسر دینے میں تو آپ اپنا اوپینین اس میں ڈیٹیل سے لکھ رہے ہوتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کا آنسر ڈفرینٹ ہوتا ہے like multiple choice questions questions objective type ہوتے ہیں نا وہاں پر ایک ہی آنسر ہوتا ہے دوسرا کوئی آنسر اس کا نہیں ہوتا سمجھے اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے آپ آبجیکٹیوٹی کو دیکھیے کہ پروفیشنل ایتھکس میں کیا رول ہے اس کا آڈیٹر اپنا اوپین بیس کرے گا کس پر صرف اور صرف ایک بات پر کہ audit evidence sufficient and appropriate ہے اس کے علاوہ وہ کوئی اندازے نہیں لگائے گا اپنا اوپین فارم کرنے کے ریفرنس میں آبجیکٹیوٹی ہوگی اس کے سامنے کلیئر نیکسٹ بات ہے professional competence and due care when you talk about professional competence and due care تو اس کے اندر اس آڈیٹر کی پروفیشنل کوالیفکیشن آ جاتی ہے اس کی اسکلز آ جایا کرتی ہیں اس کا ایکسپیرئنس آ جایا کرتا ہے ڈیو ڈیلیجنس آ جایا کرتی ہے یہ ساری باتیں جو ہیں اس آڈیٹر میں موجود ہونا ضروری ہے when we talk about professional competence اب ایک آڈیٹر اس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کو آڈیٹ کا نالج ہی نہیں ہوگا یا آڈٹ کا ایکسپیرئنس ہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آڈٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ہیں ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ آڈٹ کا ایکسپیرئنس حاصل کرنا پڑتا ہے جب تک وہ چند سال چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ فرمز میں آڈٹ نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ کہلانے کا حق حاصل نہیں ہوتا with سرٹن ایگزامیشن ان کے ہوتے ہیں اور ایک پریکٹیکل ایکسپیرئنس ان کے پاس ہوتا ہے تب جا کر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ بنتے ہیں اور تب اس کے بعد وہ پریکٹس کر سکتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ کے طور پر یعنی کہ ان کے پاس کوالیفکیشن ان کے پاس اسکلز ان کے پاس ایکسپیرئنس جب ہوگا تب جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ آڈٹ کر سکیں تو پروفیشنل ایتھکس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروفیشنل کمپیٹینٹ پروفیشنلی کمپیٹینٹ ہو وہ شخص جو آڈٹ کر رہا ٹھیک ہے نیکسٹ بات کانفیڈینشیلٹی کانفیڈینشیلٹی کا مطلب کہ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ جب آڈیٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے کلائنٹ کی جس اینٹی کا وہ آڈٹ کر رہا ہے وہ اس کا کلائنٹ ہوتی ہے like I am a chartered accountant if I interview a director of an entity اور ادھر سے مجھے جو انفارمیشن ملتی ہے اس انفارمیشن کو میں جنرلی ڈسکس کر دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کانفیڈینشیلٹی کا خیال نہیں رکھ رہا اس کی ایک اور میں ایگزامپل بڑی چھوٹی سی دیتا ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو معلوم پڑ جاتا ہے اپنے ان کلائنٹس کے ساتھ ملاقات کے دوران مینجمنٹ کے ساتھ ملاقات کے دوران کہ یہ اینٹی یہ آرگنائزیشن یہ کمپنی بونس شیئر ایشو کرنے والی ہے ابھی انہوں نے فائنلی ڈسائڈ نہیں کیا ذہن بنایا اب یہ بات چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ جو کہ آڈیٹر ہے اگر اوپن کر دے کسی اور کے ساتھ شیئر کر دے تو اس بات کو آپ کہیں گے کہ اس نے کانفیڈینشیلٹی کا خیال نہیں رکھا اس نے ایک انفارمیشن لیک آؤٹ کر دی اسی طرح کے ڈویڈنٹ سے متعلق ڈسیزنس ہو سکتے ہیں ڈائریکٹرس اس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی میٹنگ میں اتنا ڈویڈنٹ ڈکلیئر کرنا چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ کے ساتھ ڈسکس کر لیا اس نے اب وہی ان کا آڈیٹر بھی ہے ادھر کنسلٹینسی بھی دے رہا ہے فائنینشیل کنسلٹینسی ہے اور وہ آڈیٹر ہونے کے ناطے اس چیز کا پابند ہے کہ وہ ان کے کسی بھی اس قسم کے ڈسیزن کو جو کہ ابھی منظر عام پر نہیں آئے اوپن نہ کرے اس کو کہیں گے کانفیڈینشیلٹی نیکسٹ بات پروفیشنل ایتھکس میں جو آئے گی professional behaviour when we talk about professional behaviour it means کہ اس آڈیٹر کا بہیویئر ٹوئڈس ہز کلاوفنل ہونا چاہیے کوالٹی کی سروسز دیں اور اپنے کلاٹ کو پروفیشنلی ڈیل کریں اچھا یہاں پر میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہوں گا بعض اوقات اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن میں بات یہ مجھے ریویل ہوئی کہ پروفیشنل لفظ کو غلط معنوں میں لیا جاتا ہے اس کو لیا جاتا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا پروفیشنل ہے اس کا مطلب ہے یہ بڑا پیسے کمانے والا ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے وہ تو کمرشل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایٹیچیوڈ بڑا کمرشل ہے کمرشلزم کا شکار ہے وہ وہ والا معنی ہے پروفیشنل ہونا تو ایک انتہائی نیکی کی بات ہے کہ جو بھی شخص جس بھی قسم کا پروفیشن اپنائے ہوئے ہے اس میں وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے اپنے کلائنٹ کا اپنے کسٹمر کا the person with whom that professional is dealing انتہائی احترام کرتا ہے اس کو جو سروس دیتا ہے کوالٹی کی سروس دیتا ہے اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اس کو کہیں گے پروفیشنلزم اگر اس نے کسی کے ساتھ میٹنگ کا ٹائم طے کیا ہے تو اس ٹائم پر وہ موجود ہے یہ نہیں کہ اپنے کلائنٹ کو وہ ویٹ کروا رہا ہے اس کو کہیں گے پروفیشنلزم اس کو اگر کوئی ڈاکومینٹ پروڈیوس کرنا ہے تو جتنے ٹائم ڈیوریشن میں اس نے ڈاکومنٹ پروڈیوس کرنا اتنے ٹائم ڈیوریشن میں وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کر دیتا ہے اس کو کہیں گے پروفیشنلزم وہ لیٹ نہیں کر رہا اگر کوئی بھی لیگل میٹر ہے اس لیگل میٹر کے اندر اس کا موجود ہونا ضروری ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو کہیں گے پروفیشنلزم پروفیشنلزم سمجھ رہے ہیں نا تو پروفیشنلزم کو کبھی کنفیوز مت کیجیے کمرشلزم کے ساتھ یہ ایک غلط فہمی ہے جو کہ اکثر لوگ اس کا شکار ہیں سو پروفیشنل بہیویئر کی جب ہم بات کریں گے تو اس آڈیٹر میں پروفیشنل بہیویئر موجود ہونا چاہیے کلائنٹ کو کوالٹی آف سروسز وہ پرووائڈ کر رہا ہو بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کہ وہ آڈیٹر جس میں کہ ہم پروفیشنل ایتھکس ڈھونڈ رہے ہیں وہ ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کو فالو کر کے آڈیٹ کنڈکٹ کر رہا ہوگا نہ کہ وہ اپنے ہی کوئی اسٹینڈرڈ بنا کر کہتا ہوگا کہ میں نے جناب اسی طرح سے چلنا ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کا مطلب جو کہ ٹیکنیکلی اس قابل سمجھے جاتے ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف آڈیٹنگ ان کو فالو کرتے ہوئے وہ آڈیٹ کر رہا ہوگا سو یہ چند ایک باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ سے پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں شیئر کی ہیں دیکھیے ابھی تک جو میں آپ کو آج کے لیکچر میں بتا چکا اس میں ہم نے آبجیکٹو دیکھا کہ آڈٹ کنڈکٹ کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے جس میں کہ ہم نے آڈیٹر کو ایک اوپینین فارم کرنے کے حوالے سے سمجھا کہ وہ اس کا آبجیکٹو ہے اور وہ اوپینین کا فارم کرتا ہے وہ یہ اوپینین فارم کرتا ہے کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ان آل میٹیریل ریسپیکٹ اور according to the requirements of international financial reporting standard and companies ordinance بنائی گئی ہیں بیسک بات اور پھر میں نے آپ کو پروفیشنل ایتھکس کے بارے میں بات بتائی کہ پروفیشنل ایتھکس کیا ہے انفیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں general principles of an audit کے بارے میں جس میں پروفیشنل ایتھکس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے نیکسٹ اس میں جو بات آتی ہے جنرل پرنسپل کے ریفرنس میں وہ آتی ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹس کو آڈیٹ کرنے کے دوران انٹرنیشنل آف کو فالو کرتے ہیں اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کو فالو کرتے ہیں یہ جنرل پرنسپلس کے تحت سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ whenever we'll be conducting audit تو یہ جو اسٹینڈرڈ اس وقت میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کے مطابق جنرل پرنسپل میں ایک یہ پرنسپل بھی ہے کہ ہم نے audit international standard of auditing کے مطابق کرنا اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کے مطابق کرنا ہے یہ انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کیا ہیں انفیکٹ یہ گائیڈ لائنس ہی ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ سے متعلق ہیں یہ اسٹینڈرڈ اٹ سیلف نہیں ہے میں ابھی آپ لوگوں کو اسٹینڈرڈ کا ساتھ ساتھ تعارف کرواتا چلا جاؤں گا ڈیٹیل سے کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹینڈرڈ کیا ہوتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں جب آپ کو کچھ میں اسٹینڈرڈس پڑھا چکا ہوں گا اس وقت تک آپ کو کچھ تھوڑا سا ایکسپوئر مزید مل چکا ہوگا ان اسٹینڈرڈ کے بارے میں تو جب میں بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کی تو یہ اسٹیٹمنٹس بذات خود اسٹینڈرڈ نہیں ہیں ہاں یہ گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں آڈیٹر کو کہ اسٹینڈرڈ کس طرح امپلیمنٹ ہوں گے اور آڈیٹنگ میں کچھ مزید ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں سو so, پرنسپلس میں ایک یہ اہم پرنسپل جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے آڈیٹ کرنا نیکسٹ ایک انتہائی اہم پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جنرل پرنسپلس کے ریفرنس میں اینڈ دیٹ از پروفیشنل کے معنی اگر ہم جان لیں تو پھر بات ٹھیک سمجھ بھی آ جائے گی اسکیپٹسم کہتے ہیں شک ہونا کسی چیز کے بارے میں ایسے ہی کریٹیکل ہو جانا کسی بات کے بارے میں پروفیشنل اسکیپٹیسم یا بڑا ایک بیسک پرنسپل ہے آڈیٹنگ کا کہ جب بھی آڈیٹر کسی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو آڈیٹ کر رہا ہے تو وہ پروفیشنل اسکیپٹیسم کے تحت آڈیٹ کنڈکٹ کرے گا یعنی کہ شک برائے شک نہیں بلکہ پروفیشنل شک کرے گا فالو کیا ایک تو ہے کہ خام خام میں شکی ہو جانا کسی بات کے بارے میں اور ایک یہ ہے کہ یہ پروفیشنل شک ہے یعنی کہ اب وہ جب آڈٹ اوپین فارم کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے آڈٹ ایویڈینس کی کوالٹی بنانا ہوگی اب وہ کوالٹی کا آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے مائنڈ کے ساتھ وہ کسی بھی چیز کو آبزرو کرے گا یا آڈٹ ایویڈینس کو حاصل کرے گا ہر بات کو وہ ایزیلی ایکسپٹ نہیں کر لے گا کسی نے بتا دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے چونکہ بتا دیا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا بلکہ کیا کیوں کیسے کب کہاں یہ تمام سوال اس کے ذہن میں ارائز ہوں گے اسی ایک بات کو وہ سادگی میں ایکسپٹ نہیں کر لے گا اب اس چیز کو یہ بھی نہیں کہیں گے جی بال کی کھال اتار ہے بلکہ یہی اس کا پروفیشنل اسکیپٹسم ہے کہ اس کو شک ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جی جو بتا رہا ہے وہ جھوٹا ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آڈیٹر کو خود سے تو نہیں معلوم کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا وہ تو سوالوں کے ذریعے سے معلوم کرے گا کہ واقعی یہ اسرشن ایسے ہی ہے جو بتایا جا رہا ہے وہ درست ہے اس لیے آڈیٹنگ میں آپ یہ ایک پرنسپل کے طور پر رول کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل ٹھیک ہے سو میں نے آپ کو جنرل پرنسپلس بتائے تین جنرل پرنسپلس ایک یہ کہ پروفیشنل ایتھکس ہونا چاہیے پروفیشنل ایتھکس میں میں نے لسٹ آپ کو پیش کر دی اس کی دوبارہ سے دیکھ لیجئے independence integrity objectivity professional competence and due care confidentiality professional behaviour and technical standards یعنی کہ ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس کو فالو ضرور کرتا ہو وہ آڈیٹر اور پھر ہم نے دوسرے پرنسپل کے طور پر یہ بات سیکھی کہ according to the international standards on auditing and international auditing practice statements کے مطابق audit کیا جائے گا اور تیسرا پرنسپل ہم نے کیا سیکھا پروفیشنل اسکیپٹسم کہ وہ جو شک ہوگا وہ ایک پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے اور پروفیشنل لیول سے ہی کیا جائے گا پروفیشنل انداز سے ہی کیا جائے گا ٹھیک ہے جی لیں جی اب نیکسٹ ہم بات کرنے لگے ہیں اسکوپ آف این آڈیٹ کی when you talk about scope of an audit it is determined through an engagement letter اب یہ ایک نئی ٹرمینالوجی آپ کے سامنے آ گئی انگیجمنٹ لیٹر کی ابھی اس کی ڈیٹیلس میں آپ کو نہیں بتانے والا بڑی ڈیٹیلس ہیں اس کی جو کہ ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ کسی لیکچر کے اندر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا فی الحال اتنا سا سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی آڈیٹر ایکسپٹ کرتا ہے اپنی اپوائنٹمنٹ کسی اینٹی کے آڈیٹر کے طور پر تو وہ ایک انگیجمنٹ لیٹر کے تحت ہوتی ہے جس انگیجمنٹ لیٹر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کس سال کی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو آڈٹ کرنے جا رہے ہیں کس قسم کی رپورٹس پیش کریں گے کو رپورٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کچھ بتائی جاتی ہیں تو اسکوپ آف این آڈٹ ہمیشہ ڈٹرمن ہوتا ہے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے اب اسکوپ آف این آڈیٹ ہے کیا یہ انفیکٹ آڈیٹ پروسیجرس ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ آڈیٹر نے الٹیمیٹلی ایک اوپینین فارم کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے اب اس کا اوپینین ڈپینڈ کرتا ہے ریزنیبل ریزنیبل ایشورینس ایشورینس پر یہ اس آڈیٹر کو حاصل ہوتی ہے سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس کے ذریعے سے اور یہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس کیسے حاصل ہوتا ہے آڈیٹ پروسیجرز کے ذریعے سے سو یہ سائیکل آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آڈیٹر نے جب آڈیٹ اوپینین فارم کرنا ہے اور اس کو ایکسپریس کرنا ہے اس سے پہلے اس کے پاس ریزنیبل ایشورینس کا ہونا ضروری ہے ابھی ریزنیبل ایشورینس پر ہم بعد میں بات کریں گے فی الحال اس کو اس کے لٹرل میننگز میں لے لیجئے کہ کسی بھی بات کے بارے میں اگر آپ اپنا خیال پیش کرنے جا رہے ہیں اپنا اوپینین پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کرنے کے بعد اوپینین دیں گے ایز این آڈیٹر اور وہ ریزنیبل ایشورینس آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس سے اب ہر لفظ اس کے اندر بہت اہم اور وزن والا ہے اب بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے مکمل سٹینڈرڈز ہیں جو کہ آپ کو بتانے کے ہیں بس آپ بھی تھوڑا سا حوصلہ کریں اور مجھے بھی تھوڑا سا حوصلہ یہاں پر کرنا ہے کہ ہر لفظ کے پیچھے جو اس کے پیچھے مفہوم ہے وہ سارے کے سارے ایک دم نہیں میں آپ کو بتاؤں گا بلکہ آرام آرام سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ریزنیبل ایشورینس کیا ہے پھر سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس کیا ہے اور آڈیٹ پروسیجرس کیا ہے سائیکل بہرحال آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آڈیٹر جو اوپین فارم کر رہا ہے اس کی بیس میں کیا ہے ریزنیبل ایشورینس کسی بات کے بارے میں ریزنیبل ایشورینس ہے اب اوپین فارم کر رہا ہے ریزنیبل ایشورینس کیسے اس کے پاس آئی سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے بعد اس کو ریزنیبل ایشورینس ملی اب وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس اس کے پاس کیسے آئے ہاں آڈیٹ پروسیجرز کے بعد اس نے جو آڈٹ پروسیجرز اپنائے تھے اس کے بعد اس کو وہ ایویڈینس ملے اور ان سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈنس کو حاصل کر کے اس اس نے ریزنیبل ریزنیبل حاصل کی کی اور بیس پر اس نے آڈیٹ اوپین بنایا فالو کر رہے ہیں سو یہاں پر میں اب آپ کو آڈیٹ ایویڈینس کے بارے میں مختصراً چند ایک باتیں بتانے لگا کہ آڈیٹ ایویڈینس کیا ہوتا ہے دیکھیے آڈیٹ ایویڈینس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو مینجمنٹ کی اسرشن ہوتی ہے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں ہم نے اس کے ایگزٹینس کے بارے میں جو مینجمنٹ کی اسرشن ہے اسرشن مینس کہ جو مینجمنٹ نے کہا ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر فار ایگزامپل مینجمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے پانچ ملین روپیز کا لون لیا ہے بینک سے اب یہ ایک اسرشن ہے جو کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز میں ہمیں فائیو ملین روپیز کی ایک لون کی فگر نظر آ رہی ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور جو پوائنٹس میں بول رہا ہوں ان کے بارے میں آپ فی الحال خود سے سوچتے جائیں بعد میں میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پانچ ملین کا لون ایگزٹ کرتا ہے آن بیلنس شیٹ ڈیٹ پھر رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کے بارے میں آپ نے ویریفیکیشن لینی ہے اس بیلنس شیٹ میں جو مینجمنٹ نے فائیو ملین کے بارے میں اسرشن کی ہے دیکھیں ایگزٹینس کی بات کیا ہے کہ on the date of balance sheet five million کا لون ایگزٹ کرتا ہے پھر رائٹ اینڈ اوبلیگیشن کا جو ورڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا مطلب بیلنس شیٹ میں موجود ایسٹس اینڈ لائبلٹیز دونوں کے لیے ہے انفیکٹ اس کو تھوڑا کمپریہنس ٹرمینالوجی میں بتایا when you talk about obligation تو وہ لائبلٹیز کے لیے اور رائٹس کا اگر ہم لفظ یوز کر رہے ہیں تو وہ ایسٹس کے لیے آپ کو اگر میں ڈیفینیشن کی طرف لے کر جاؤں جو کہ ایسٹس اور لائبلٹیز کی آپ نے پڑھی تھی لائبلٹی کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ liability is a present obligation ٹھیک ہے تو یہ لفظ اوبلیگیشن کا اس لائبلٹی کی کی طرف ہے اور ایسٹ ڈیفینیشن آپ نے کیا پڑھی تھی کہ asset means the resources in control of the entity اب ان ریسورسز پر رائٹ اس اینٹی کا اس کا کنٹرول ہے سو so, آپ یہ جو لفظ یہاں پر دیکھ رہے ہیں رائٹس اینڈ اوبلیگیشن اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو existence on the balance sheet date ہے وہ ایسٹس یا لائبلٹیز کی ڈیفینیشن کو پورا کر رہی ہے اب میری اس ایگزامپل میں جو کہ میں نے آپ کو 5 ملین روپیز کی ایگزامپل دی ہے اس کے ریفرنس میں آپ اگر دیکھیں تو وہ لائبلٹی بیلنس شیٹ ڈیٹ پر ایگزٹ کرتی ہے نیکسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے اکرنس اب اگین آپ ڈیفینیشن پر جائیں کہ اکرنس مینس کہ arising from the past event یہ اکر ہوئی اب ان سب چیزوں کے بارے میں آڈیٹر حاصل کر رہا ہے ہے کہ ایگزٹینس بیلنس شیٹ ڈیٹ پر اس کا پانچ ملین لون کا یس yes, ہے اس کے بارے میں وہ ایویڈینس حاصل کرے گا کیسے ویسے ڈیٹیل سے ہم نے ویریفکیشن کے اندر پڑھنا ہے لیکن چلیں ہلکی پھلکی گپ شپ میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو بینک سے وہ ویریفائی کرے گا ٹھیک ہے کہ جی یہ لون واقعی اس وقت انہوں نے اتنا پے کرنا ہے فائیو ملین روپیز یہ بھی تو ہو سکتا ہے کچھ دے دیا ہو ٹھیک ہے فائیو ملین کا لون لیا ہو پاسٹ میں لیکن اس میں سے دو ملین دے دیے تین ملین ابھی کلوزنگ ڈیٹ پر ایگزٹ کرتا ہے لیکن شو فائیو ملین کا کیا جا رہا ہے ان ساری باتوں کو آڈیٹر نے پروفیشنل کے تحت دیکھنا ہے نا سمجھ آئیے کہ کہ کیا ہے آڈیٹر پانچ ملین کو ایز اٹ از نہیں جانے گا کہ سچ کہہ دیا انہوں نے پانچ ملین ٹھیک ہے جی پانچ ملین کا لون ہے ان کے اوپر بلکہ وہ اپنی تمام تر قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایکسپیرئنس کو اپنے اسکلس کو استعمال کرتے ہوئے ایویڈینس حاصل کر رہا ہے کن باتوں کے بارے میں ایگزٹینس کے بارے میں رائٹس اینڈ اوبلیگیشن کے بارے میں پھر اس کے بعد اکرینس کے بارے میں کہ یہ پاسٹ ایونٹ سے اکر کر رہی ہے یہ transaction arising from the past event آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی لائبلٹی کی کہ liability is a present obligation arising from the past event ٹھیک ہے سو اس کے تحت آڈیٹر دیکھے گا اب نیکسٹ بات وہ کمپلیٹنیس کے بارے میں جاننا چاہے گا کہ ایسی تو کوئی ان ریکارڈیڈ ٹرانزیکشن نہیں ہے جو اس فائیو ملین کے لون کے ریفرنس میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو کہ نہیں معلوم کمپلیٹ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے فائیو ملین ہی کا لون لیا ہو لیکن اس فائیو ملین کے لون میں سے جو دو ملین کی ایک انسٹالمنٹ پے کر دی ہے وہ ابھی تک شو نہ کی ہو لائبلٹی کو ڈیکریز کرنے کے ریفرنس میں لہذا وہ اس کی کمپلیٹنیس کے بارے میں بھی دیکھے گا ایویڈینس حاصل کرے گا اب اس ایسرشن کی ویلویشن کے بارے میں بھی آڈیٹر نے ایویڈینس حاصل کرنا ہے اب ویلویشن کیا لائک کیرنگ اماؤنٹ جو آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے وہ آپ جانیں گے کہ ٹھیک نظر آ رہی ہے یا نہیں لائک فار ایگزامپل میں ایسٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم ایسٹ میں اس کی کاسٹ میں سے ایکومولیٹ ڈیپریسن مائنس کرتے ہیں اور اگر کوئی امپیئرمنٹ لاس ہو تو اس کو بھی مائنس کرتے ہیں تب جا کر ایک ویلو ہمارے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے سو وہ ویلو جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہے اس کو کیرنگ اماؤنٹ کہتے ہیں یا کیرنگ ویلو کہتے ہیں سو so, اس کیرنگ اماؤنٹ کو جو آپ نے بیلنس شیٹ میں شو کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ایک ایویڈینس حاصل کرنا ہوتا ہے کیلکولیشن کے ذریعے سے اس آڈیٹر نے پھر میجرمنٹ یعنی کہ ایسٹ کی میئرمنٹ یا لائبلٹی کی میئرمنٹ یا پروفٹس کی میئرمنٹ ان میئرمنٹس کو آڈیٹر نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ according to the financial reporting standard ہیں یا نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کے فریم ورک میں ایک چیز پڑھی تھی measurement bases historical cost measurement bases ہو سکتی ہیں کرنٹ کاسٹ میئرمنٹ بیسس ہو سکتی ہیں پھر ریئلائزبل ویلو میئرمنٹ بیسس ہو سکتی ہیں اور پھر آپ کو یاد ہوگا پرزنٹ ویلو کے بارے میں بھی ہم نے کچھ تھوڑی سی بات کی تھی سو so, اب یہ جو آپ کی پانچ ملین کی اماؤنٹ نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے ویریفیکیشن حاصل کرنی ہے کہ یہ کن بیسس پر میئر کی گئی اماؤنٹ ہے کیا یہ ریئلائزبل ویلو ہے کیا یہ سیٹلمنٹ اماؤنٹ ہے کیا یہ آپ کی کرنٹ کاسٹ ہے یعنی کہ اس لائبلٹی کے ریفرنس میں جس پر کہ اس کو سیٹل کیا جا سکتا ہے نارملی اور کیا یہ ہسٹوریکل کاسٹ ہے یعنی کہ on the date of transaction جو ویلو میجر کی تھی کیا یہ وہی والی ویلو ہے سو یہ بھی آڈیٹر نے اس اسٹیج پر آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہوتا ہے میجرمنٹ کے ریفرنس میں میں نے پروفٹ کا بھی یہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ شو کیا تھا کہ میجرمنٹ ریگارڈنگ پروفٹ اب پروفٹ کی میجرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے اس سال کی انکمز میں سے اس سال کے ایکسپینس کو مائنس کر کے پروفٹ میجر کیا ہوا ہے یا نہیں یہ اس کی ایویڈینس کے لیے آڈیٹر جو ہے پھر تلاش شروع کرتا ہے کہ کیا یہ میچنگ کانسیپٹ کے مطابق میجرمنٹ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے سو میجرمنٹ کے بارے میں بھی آڈیٹر نے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہوتا ہے اور نیکسٹ بات آ جاتی ہے پریزنٹیشن اینڈ ڈسکلوئرس کی اب when you talk about presentation and disclosures تو اس کا مطلب ہے کہ آڈیٹر پریزنٹیشن کے ریفرنس میں بھی آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور ڈسکلوئرس کے ریفرنس میں بھی آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنا چاہ رہا ہے should be according to the requirement of the international financial reporting standards and companies ordinance 1984 ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اب آڈیٹر نے یہ ایویڈینس بھی حاصل کرنا ہوتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو پرزینٹ کی جا رہی ہیں کیا ان اسٹینڈرڈس ان ریکوائرمنٹس ان لیجسلیشن ان ریگولیشنس کے مطابق پرزینٹ کی جا رہی ہیں یا نہیں اور ان کی پریزنٹیشن جو بیلنس شیٹ کی شکل میں جو انکم اسٹیٹمنٹ کی شکل میں جو statement of changes in equity کی شکل میں اور جو کیش فلو کی شکل میں ہے ان سے متعلق جو اکاؤنٹنگ پالیسیز ہیں کیا ان اکاؤنٹنگ پالیسیز کو نوٹس میں ڈسکلوز کیا گیا ہے یا نہیں سگنیفیکینٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز کا نوٹس میں ڈسکلوز کیا جانا ضروری ہے پھر ان اکاؤنٹ بیلنس کو جو کہ ہم نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں پرزینٹ کیے ہیں ان سے متعلق اگر کوئی ایکسپلینیشن ہے تو کیا اس کو نوٹس میں ڈسکلوز کیا گیا ہے یا نہیں فار ایگزامپل ہم نے جو لون لیا ہوا ہے وہ کسی ایسٹ پر بیس کر کے لیا یعنی کہ اس ایسٹ کو چارج کے طور پر آپ نے رکھوایا کولیٹرل کے طور پر آپ نے رکھوایا اور پھر آپ نے لون لیا تو یہ فیکٹ ڈسکلوز کرنا بہت ضروری ہے کہ کس ایسٹ کو کولیٹرل کے طور پر آپ نے بینک کے پاس رکھوایا جس کے تحت آپ نے یہ لون لیا ہوا ہے فائیو ملین کا اس چیز کو ڈسکلوز کرنا بہت ضروری ہے سو so, آڈیٹر نے فائنلی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا ریویو کرنا ہوتا ہے اور اس اسٹیج پر وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی پرزنٹیشن اینڈ ڈسکلوئرس کے بارے میں ایویڈینس حاصل کر رہا ہوتا ہے سو so, میں نے جو آپ کو ابھی آڈیٹ ایویڈینس کے ریفرنس میں باتیں بتائیں ان کو ہم ایک نظر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو مینجمنٹ آف دا آرگنائزیشن کی ایسرشنس ہوتی ہیں ان ایسرشنس کے بارے میں آڈیٹر جو ایویڈینس حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ان کی ایگزٹینس کے بارے میں ہوتے ہیں رائٹس اینڈ اوبلیگیشنس کے بارے میں ہوتے ہیں اکرنس جو کہ resulting from the past events ہیں ان کے بارے میں ہوتے ہیں کمپلیٹنیس آف دی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی ان ریکارڈیڈ ٹرانزیکشن یا ایونٹ نہیں ہے ویلویشن کے بارے میں ہوتے ہیں یعنی کہ کیرنگ ویلو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے بیلنس شیٹ میں شو کی گئی ہے اس کی میجرمنٹ بیسس کے بارے میں آڈیٹ ایویڈینس کلیکٹ کیے جاتے ہیں اور مینجمنٹ کی اصرشنس کے بارے میں یہ بھی ایویڈینس حاصل کیا جاتا ہے کہ پراپرلی ان کی presentation and disclosure financial statements میں ظاہر ہو رہی ہیں یا نہیں لے جی یہ تھی ہماری آج کی گپ شپ جس میں میں نے آپ کو آبجیکٹو بتایا آڈیٹ کا کیا ہے کہ ہم نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈیٹ کر کے ایک اوپین فارم کرنا ہوتا ہے یہ آبجیکٹو ہے اور اوپین کیا فارم کرنا ہوتا ہے کہ یہ financial statements in all material respects international financial reporting standards and companies ordinance کے مطابق بنائی گئی ہیں پھر یہ بات بھی میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا جب آڈیٹ کرتا ہے آڈیٹر تو کن پرنسپلس کا خیال رکھتا ہے جنرل پرنسپلس کیا ہیں اس میں پروفیشنل ایتھکس کی بات کی اس میں میں نے آپ سے یہ بات کی کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ کو فالو کرتا ہے وہ اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس کو فالو کرتا ہے پھر میں نے ان پرنسپلس کے ریفرنس میں ایک بڑا اہم پرنسپل آپ کے ساتھ شیئر کیا پروفیشنل اسکیپٹسم کا کہ آڈیٹر ہر وقت شک کی نگاہ کے ساتھ کوشچنگ مائنڈ کے ساتھ آڈیٹ کرتا ہے یہ تھے اس کے پرنسپلس اور پھر میں نے آپ کو فائنلی اسکوپ آف آڈٹ کے ریفرنس میں باتیں بتائیں جس میں کہ ہم نے آڈٹ ایویڈنس پر کچھ مختصر سا نالج حاصل کیا آڈٹ ایویڈنس پہ بہت ڈیٹیلڈ گفتگو ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے مجھے اب آپ اجازت دیجیے یہ جو آپ کو ہینڈ آؤٹس دیے گئے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہیں ان ہینڈ آؤٹس کو ضرور توجہ کے ساتھ پڑھیے اور جو آپ کو کچھ بکس ریکمینڈ کی ہوئی ہیں انہیں بھی ضرور پڑھیے گا ٹھیک ہے جی اجازت دیجیے نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ